ہوں اگرچہ ساری قوم واسطے یہ گل بالکل نمی ہے کہ شادی کے اندر محفل شریف قریب کی تک بنتا ہے یہ ساری قوم کی لیجھ بڑی ہے مگر یہ فہمی ہے یہ اجالا کرتے ہو گزارش کر رہے ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریف مومنا واسطے واسطنا واسطے قرآن مزید کی شکل کے اندر اور ایک ایسا نظام ہے ایسا مستحکم اور مضبوط ہے میرے سونے کا دین کا آلہ اور عمدہ نظام ہے کہ اندر مومن واسطے کہ یاد رکھے جی لفظ مومن استعمال کر ایمان والا اور یہ آخر کہ ہر کلمہ وہ ایمان والا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایماندار ہوئے یہ ضروری منافق بھی ہو سکتا ہے منافق کے اعتقادی بھی ہو سکتا ہے منافق کے عملی بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے بےمان بھی ہو سکتا ہے اندر کا گھوڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ محض کلمہ پڑھنے سے انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک دین مصطفیٰ کے ہر ہر امر کی تابے بعد بری کرو تھوڑی دیر آپ بری کرو سمجھ نہیں آ مومن اپنے ہر معاملے میں بات سمجھنا دوستو مومن اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے دین کو دیکھتا ہے قرآن کا کتاب بھی مومنوں سے محبوب کتاب محبوب خدا کا کتاب بھی مومنین سے تو لہذا ہمارا کتاب بھی سبحان اللہ المختصر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کسی سوال کیا پوچھا کہ حضور والا لوگوں لوگ زندگی یعنی اولیاء کی زندگی نہایت عمدہ اور کامیاب ہوتی ہے دنیا بھی آلہ آخرت بھی اعلی ترین جنت دے باغات بھی تھوڑے اولیاء لوگوں کی زندگی بڑی عجیب اور بڑی کامیاب زندگی ہوتی ہے اس کامیابی کا راز کیا ہے تو آپ یوں لب کشا ہوئے آپ نے فرمایا میرے دوست ہماری کامیاب زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب بھی دنیا کائنات میں ہمیں کوئی امر لازم آتا ہے کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس کام کو پہلے شریعت کے ترازو میں رکھتے ہیں اگر دین مصطفیٰ میں اس کام کی اجازت ہو تو اپنا لیتے ہیں مگر نہ چھوڑ دیتے ہیں یہی کامیابی ہے پتا لگتا ہے کہ مومن دی زندگی دے ہر ہر عمل دے اندر ہر ہر معاملے دے اندر سونے دے دین نو پوری پوری مداخلت ہوں شادی بھی کمر موت بھی کمر جمنا بھی کمر مرنا بھی امر یہ خوشی بھی ہے غمی بھی ہے مسجد بھی ہے بازار بھی ہے معاملات بھی ہے سارے مومن وہ ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو دین کو اپنے معاملات کے مطابق نہیں چلاتا بلکہ اپنے ہر ہر معاملے مومن مسجد ہو گئے مومن شادی حال ہو مومن ہو گئے مومن ستا پیا ہو مومن جاگتا مومن کھیتی باڑی چ ہو مومن وقت ہر امر دے اندر اپنے باپ نبی کے نو مقدم رکھے گا اگر دین نے اجازت دیتی تو وہ کر لے گا اگر دین نے اجازت نہ دیتی وہ بھی لوگ نوک گھبرا دے گا لوگ اگر اتنا عجیب مومن بن کئی مرتبہ ایسا ہوا شادیاں دیا محفلوں سے جان کا انتظار ہو سنی لوگ یہ کہیں کہ یار کچھ شادی ہے یا کوئی ماتم ہے ازار گلام ہو شادی محفل شادی شادی ہے میں آخیا نہیں شادی وہ ہوتی ہے جہد کنجر ہو نچنا ٹپنا ہو خسرے ہو شادی قوم سمجھتی ہے کہ خوشی اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک دین مستفا مخالفت اور یاد رکھ شادی کا مانا ہوں خوشی شادی کا کی مانا ہوں ہے خوشی جیڑا بندہ دین مستفا دی مخالفت کر کے خوش ہو گئی خدا کی کشت کر کے آنا لکھ کرنے پڑے وہ اندر کا کوڑ کہ خوشی بےمانی کر کے آخر خوشی دین مستفا دی مخالفت نو جڑا بندہ خوشی نا وہ ایماندار نہیں ہو سکا جڑا مومن گا وہ آخے گا یہ خوشی نہیں کیوں مومن کدی سے خوش نہیں ہو سکتا مومن کدی گناہ تے کچھ دوستو یہ جلنے کام نے اج کل نچنا چپڑا شرلیاں پٹاخے جی وہ کفرے بے پردگی جناب والی ہزار ہزار بھڑے کام جڑے شادیاں شادیاں چاہتے ہیں کیا دین مستفا دے اندر یہاں دی اجازت ہے پتا تو سارے پھر کر دے کی آج تم جب دے بھائی ہوں تو مسیح بیٹھے ساری قوم نے یہ سمجھا ہوا دین صرف مسیح بس مسیح تو باہر نکلو جو مرضی کرو دین صرف مسیح یا مولویاں بولو باقی قوم کا تو دین والا کام ہی نہیں ہے مسیطے گیا نماز پڑھی تو باہر نکل کے جو مرضی کر لو مسلمانی ساری پتی ہے کم بھاوے جن پی بزرگوں دوستو مومن زبان سے نہیں بنتا مومن کردار سے مومن تو کردار دین مصطفیٰ کے مطابق ہو تو وہ مومن ٹھہرے گا اور جہاں بندہ دین دیا کھجیاں اڑا کے تو وہ شادی آ کے توجہ نہیں جو کیا یار میں پوچھنا وا کیا سارے سونے نبی نے سانو شادی کا نمونہ نہیں پیش کیا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ ساری زندگی دے اندر کوئی ایسا عمل ہو جی تعلیم سارے سونے نبی نے دیتی نہ ہو ہر شہر کی جدو تعلیم آ گئی تو پھر جڑا کلمہ پڑھنا ہے وہ تو اوے کرے گا جی میں نبی پاک نو ویچے گا صحابہ نو ویچے گا تابعین نو ویچے گا تبا تابعین اولیاء بزرگان دین نو ویچے گا وہ تو اوے کرے گا اور جہا بندہ کلمہ پڑھ کے بھی کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا مخالفت بھی اسی نبی دین کی کرنی ہے یار کتوں کی ایمانداری کے مسلمان توجہ نہیں یہ جی، فرمائی صاحب کرام تو سابت صاحب کرام فرما سر جدو کا اصل کلمہ پڑھیا اتنا آپ نے مدنی کا مرضی میں جو سونے کا پڑھ لیا تو ہوں اپنی مرضی کریں خدا کی قسم کر کے نا ایسے لوگ قابل داد ہوں جڑے مربجہ معاشرے دیا برائیاں تو بچ کے شادی کے اندر بھی دین والا نمونہ اصل شادی دے ہے نا اصل خوشی دے نکاح نبی بھی سنت ہے پھر ان کی ادائیگی بھی سنت کے مطابق بعد ملا آخرے پھر دیں اکھر جی بخاری شریف کی ادیس کو ڈول سابت ہے یہ ہے وہ خدا کی قسم کر کے آنا ہے سب یہ اپنے پیٹ کا چکر ہے قوم کو گمراہ کا چکر ہے ماں خلی کر کے چیلنج کرنا ایک علاقے نہیں پوری دنیا یہ دین بیچ سابت کر دینا میری گردن لا آج اچھا۔ آخ جی انہیں اس وقت تک پتہ ہی نہیں لگتا جدو تک ٹول نہ بجے بھائی شادی ہو رہی ہے تو لہذا شادی دے شادی مشہور کرن واسطے بھائی پتہ لگے قوم نو شادی ہو رہی ہے ٹول مارنا ضروری ہے میں آخیا بھائی مان نکاح دا مطلب یہ نہیں ہے نکاح دا مطلب یہ میرے نبی کی سنت ہے پھر ادائیگی صحابہ کے کردار کے مطابق ہو نمونہ بھی وہ ہی ہو کیا اس وائے ہاسنا یہ نہیں ہے یہ اس وائے آسنا کے اندر نہیں ہے تو اگر ہے تو پھر مومن بھی تے اپنانا چاہیے مگر اتھا یہ روح کی گلا سمجھ بیٹھے میں آخیا کملا روح دیا بھی قسم ہوں کوئی جنتی روح کوئی روح کوئی بغیرت روح کوئی جنابے والی دلے کی روح کوئی ایماندار دی روح موسیقی اگر روح کی غذائی تو کسی کمی نے روح سکتی اگر مومن کی روح کی غذائی تو اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا دین ہے میرے نبی نے تو فرمایا اللہ کا ذکر روح کی روحاجہ وقت تھوڑا ہے یہ سارا گلان ناجائز کام اور سارے جن جناب رسم و رواج جائز کی کھڑے ہیں یہ کوئی جائز نہیں ہے اٹھیاں رسم پٹھے کام کر کے ایک خود گناہگار ہونا ہے ایک دوسرے کو گناہ مبتلا کرنا ہے میرے دوستو ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا مومن وہ ہوتا ہے جڑا اپنے آپ بھی بچا اپنے آپ کو بھی سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا اقبال بنانا فرمایا فطرت کے مقاصد کی Yes, sir. جیندے جی جنت سمجھ جنت دا فل پہ جی بد بخت جمے کوئی سلطان رہی خلیفہ توجہ نہیں مڑ سمجھ جیندے جی دولا کی ہاں انہیں جہی چاہو کی جانا بڑا کٹ مارنی ہے فکر بہ جانا تو جدو اولاد ہی ماں باپ واسطے فکرے کا سبب بن جائے وہ کی ہوگا اسے اولاد ربے ربے کائنات نے فرمایا فرمایا ان ماں انہیں پوی کی شادی تیری شادی تھی نا میں بھی انہیں خوشرے یاد رکھی انہیں وٹ کے وکی انہیں آخیا بغیر خسرے آخر گگیرا خشرے نہیں تیاریاں فرمائی کیا لالت کا مستحق ہوئے گا وہ دولا اما بھی نچنی کھڑی ہوئی بہن بھی نچنی کھڑی ہے کی وہ شادی ہے خدا کی قسم کر کے نا یہ بربادی شادی نہیں یہ بربادی ہو رہی ہے دنیا کی بھی بربادی آخرت کی بھی بربادی شادی تو ہوئے جل بندے کا ایمان بھی آباد ہوئے دنیا بھی آباد ہوئے پر اصل گیا کتنے پاس ہوں جنا مال جنا پیسہ حرام کما خرچ ہوتا خدا کی قسم کر کے آنا نہ وہ اتنے نہ بادشاہ سی وزیر آخر لگا وزیرہ

واپس آ رہے دربار کے واپس آ رہے نہیں پی پر سلکے جا یہ سمجھ والا کون اللہ کا فقیر بیٹھا تھی پڑے پڑے توجہ سکیو چون پے نے جاندیا جاندیا جا کے ایک روپیے کی مٹھائی جا خریدی توجہ نہیں فرمائی ہوئے یہ شادی نہیں یہ بربادی کل مولا تعالی نے جنہیں تین دنیا دیتی ہے نا وہ ایک ایک روپیے کا تیرے کو مثال رکھا وہ پوچھے گا میں رسک دیتا سی کتنے لائے پر پھر اتنے آخر پہ سی نہ میرے لیے کوئی کیتا سی انہیں جو بھی کیتا ہے وہ فضول گئی کوئی کنجر لے گئے کوئی گسرے لائ گئے کوئی فلم والے لے گئے کوئی ڈرامے والے لے گئے کوئی سیلما لے گئے جڑی جناب والی پیچھے پیچھے جڑی کوئی گنجائش بچتی سی وہ پٹاخے لگا گئی عجیب شادی ہے بھائی قربان جاوا گول بازے ساز دنال برات جا رہی تھی میرے تاج نارے نے فرمایا یہ لگتا ہے جی کوئی ہندو برات جا رہی ہے نمونا نقش کیا اپنے سونے نبی والے یار سارے سونے نبی نے سانو یہ سبق اج لگے کھڑے جو اصا کا کرنا سانو یہ سکھایا کہ نہیں گیا کیا نبی کا راستہ چڈیا لگے دشمنوں کے پیچھے دشمنوں کا رنگ کی چڑیا ہوئے اپنا رنگ ہی بھول بیٹھے ہوں اپنا ہی بھول بیٹھے ہوں خدا کی قسم کر کے نا خدا دیا بندیا یار سانو اپنے پھر اور خواری ایسا مقدر بنی ہے نہ شادی کو پہلے سکوں نہ بعد سکون چاند دن گزرتے گل کر رہا تھا چند دن بعد بات ہے کیوں وجہ کی اچھا جی بنتی نہیں کیوں بنے کیوں آ جڑی آئی ہے کرما والی وہ پوری توپ سی ادھر کرم والا پورا ٹینک سی کرم میری منی کرم والی آخے جو وہ ہوئے نہ انہوں تین کا پتا لے نہ انہوں دین کا پتا لے کم چلے گا کیونیں گھر بچے گا

دسیا جی یہ طریقہ اپنا لیا تو گھر بھی وسن عورت ہوے دین نو سمجھنا خدا دی قسم کر کے نا مرد دے اگے کدی سر نہیں چکنی کیوں ان پتا ہوگا اربی چال کبا ل یہ میرا حاکم ہے یہ میرا بادشاہ ہے تو مرد ہوئے دیندار وہ آشر حسن بالمعروف وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس صنف نازے کے ایک اچھی معاشرہ کی جائے اچھا برتاؤ کی جائے تا کر کے میرے نگری لاہور کا بادشاہ داتا گنج بخشا بخشالی حجویری رحمت اللہ تعالی نے کتاب کشم کے اندر حدیث پاک نقل کر کرتے آپ نے حدیث پاک نقل فرمائیے میرے آقا انعامدار نے فرمائیے تم کا ہم نشا آرا اربات المال سرمال والدین والحسن خوش پارے کم ملا کسی منڈا کی کر وے کمل کم از کم کوئی اچھی نوے ہزار تنخواہ لڑکی منڈے والے پوچھ رہے لڑکی بھی پوری میڈم مال کی وجہ رشتہ میں پوچھنا ماں یہ مال نال رشتہ کرنا سی پھر کسی روپیے نال پڑھا دینا سی والحسن ون آقا پہ آخر نے تھرمایا بال مار ویخ حسن حسن کی وجہ نال حسن کی وجہ نال مرد آخر میری بڑھی سونی ہوے بڈی آخری ہے میرا مرد سونا ہوس قوم کی وجہ نال ہسل اچا مرد ہوا رکھ لے میری مٹی کوئی اچی نہ سنال تعلق رکھنے والی ہوئے اور مرد خواہش رکھنی ہے میرا شوہر کوئی آلہ خاندان نال تعلق رکھنے والا ہوئے میرے آقا نے فرمایا ودی بال خوش نصیب دین دی وجہ نال کر رہے چوتھی وجہ بیان فرمائیے دین توجہ توجہ چار وجہ دسیا نے تو چوتھی وجہ دین بیان فرمائیے ہوں اگے سن تیرے میرے کی حکم آ جائے زمین سے وسیم خدا کی قسم کر کے آنا پاک نبی نے فرمایا یہ سر ادا ان زور کے لہا کہ جڑی دیندار بیوی ہوں نا بیوی تو مرد جس ویلے اس نے گاہ کے ویک دینا وہ سینا چھ پر مرد مرد ہوئے جی مرد بھی تریجی نسل ایک مرد عورت تریجی نسل بھی ہے نا جی رکھنا ہو سارا رسم و رواج ڈیزائن سنو ویٹنا ہوئے پر خدا دا بندہ جڑا مومن ہوتا ہے کہ میری بیوی دی ہوتا گریب ہوتی ہو پوری ہوے خدا قسم کا گیا کہ بیوی دین والی لب جائے یہ سمجھی مینو ساری جہان کی رحمت لا عبد الرحمان جامی آپ نے ایک نقل فرمائیے سنا جی؟ فرما نے فرمایا ایک عورت کا نکاح ہوا پہلی رات شوہر کھانا لے کے حاضر ہوا بڑا عمدہ کھانا بڑیا سی بیو آخر وے آ جا کھانا کھائیے انہیں شوہر امتحان چال چکیا مرد تھی نمبر لے جی۔ شوہر آخری تیری ماں تیری ماں تیرے سر سے دے اپنی ماں بھی اپنی ماں ہی لیا ماں بھی نہ لیا تین کٹھے بہ کے کھاؤں گے تیری ماں بزرگ اس وقت ہوگی بزرگی نال سب دونوں بھی برکت لگے گی پر شوہر تھی کو پندرہویں سدی کا آخر چھٹ بنا آپ کلے کھانے انہیں آخیا دوسری گل نہ کری میرے نیڑے بھی نہ لگی اج اج میں تلاک دے صبح کا گھر چلی وہ جناب اور چھوٹے پسینے گئے انہیں آخیا کرما لیے وجہ تو دس گل کی ہے انہیں آخیا بس ٹھیک ہے ہو گیا جو ہونا سی ہو گیا انہیں بڑی محنت کی تھی انہیں آخیا میں تیرے نال رہی نہیں توجہ نہیں کرو ہوں ویخ نبی دین دا انعام ویخ انہیں جائز طریقے نال تلاک لے لی صبح گھر ٹور گئی وقت آیا ہے مولا تالا نے اس بی بی پاک کی دوسری تھان سے شادی ہوئی شوہر دار لب گیا آباد ہو گئی چھوکے وقت پہ ہر والا اللہ کا ولی بن گیا مولا سونے نے بیٹا کو ولی پا دے بیٹا ولی ہوے تے ماں دی قدر نہ سمجھے ہو سکے وقت آیا عورت بی بی پاک بڑھا بڑا پہلے بڑا پہلے زمانے جا پہنچیاں نے بڑھاپا چھا گیا وے پتر جوان اما پاک نو جناب والی اپنی ماں اپنی والدہ محترما پالکی انہیں بنا لئی پالکی بنا لئی لکڑ کا ایک کوٹھا نما آس پاس پردہ اتنے چھت جدھر بھی اما نے حکم تھما اما نو پالکی چاہ جو کہ سر سے چرخڑ رہے سد کے جانا وقت آیا بی بی پاک نو اپنے پتر جدھر لے جا رہے ہیں ایک بندہ سڑک سے تڑپتا پیا تھی بی بی پاک بھی نہیں کہا پڑی فرما نے فرمایا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم تمہیں اٹھا کے بے خانے کے ساتھ چھوڑ جی پاگل کھانا نہیں ہوتا یہ ایک بڈا کھانا بھی ہے سارے اصل تک چک کے بوٹے کھانے سٹ چھوڑنے ریا مسئلہ مطلب کتے ہاں جی۔ کا خیال رکھنا سارے روانہ ایسے قانون معاشرے نظام اج پیچھے چلتا پہ تین کی پتا ہے نہ ماں سامان ہوں کتا ماں درجہ بار کلا کتے کا درجہ چوکھا ہوا ایسے ایسے گندے لوگوں کے پیچھے چل کے تم شعور پا سکے فرمائی میاں سر کرما نے فرمایا تابے داری بجا لے تو کتنا نہیں اٹھے گا گھر واس پائیں گے توجہ نہیں جب او مرد ہو گا دین والا عورت کے حقوق سمجھ جاؤ گے وہ پورے کرنے کی کوشش کرے گا جدو دوئے شریعت کے مطابق حقوق اپنے اپنے ادا کریں گے نہ رولا نہ پھرنا نہ جھگڑا توجہ نہیں جی فرمائی قبلہ جیڑی آخ نا بھائی جی مینو ویا کے لیا تو تیری پہلے رکھ خدا کی قسم کر کے آنا اس بیبی کبارا مر جانا ایویں سمجھ دولت آئی پی کیونکہ ایک کرما لی نال چار کرما لیں جی ایک گئی نا ابا پاک بھی نال برا شریف بھی نال مچھن وٹن والا شوہر بھی نال بیٹا حرام خور بھی نال تو یار کیوں نہ ہو جیڑی چار نو چار دو چلایا جائے تو یہ تو چنگا ایک نہ گھر بڑے گھر وہ بڑے جڑے سارے جنت کرا جو ہے نا تا میرے نے فرما جائے دین والی رہے دوسری دوسری ہے جان سن ان کی گود چولاد آنی ہے جے دین والی نہ ہوئی اولاد تباہ و برباد ہو جاوے گی کیونکہ پہلی دن سدا ماں کی گود خان کا ڈرامہ تو ہو میں پوچھ لینا جی ٹھو پیٹ کے اندر ہوے اما کے اٹا بونے تو تم سرم لگی تو نکلدیا ساتھ ہی اپنا ہاتھ جا ہوئے مار دیا گے نو مہینے بڑکا چھوڑیاں سال ہی بڑکا چار دے خدا دا بندہ جی دین والی ہوے گی بچہ پیٹ چوے گا زبان سے قرآن کی تلاوت گی بچہ چلے گا سانو تو یہ قیمت ہی نہیں جی شادی ہے تا بھی یہ خیال نہیں فوت کی ہے تا بھی یہ خیال نہیں بازار ہے تا بھی یہ خیال نہیں اج خدا کی قسم کر کے آنا تھان تھان سے مسلمان کی جی بہن پہ رلتی ہے اور ہر کمینے کی نگاہ چلے آ رہی ہے اور اصل کی سمجھا ہوا اصل سمجھا ہوا ترقی ہو رہی ہے <laughs> عورتوں کے حقوق پورے چیزیں پہ یہ حقوق نہیں پورے ہو رہے یہ تباہی سے بربادی ہو رہی ہے حق کی رائے ایسی جی میں قرآن نے فرمایا وہ کرنا فی بولی کہ کنہ ہوگا تبر رجل تبر رجل جا کے لورا اج کل خدا دی قسم کر کے آنا بیلیو کوئی غیرت مند مرد ہوئے نا کوئی برکے والی بی جائے خدا برادری سے اکرم جواب دے کے لائے آڈی تھری ہماری جڑی آزاد خیال نا بزرگ فرما نے

ترقی آفتا لے گا قدم آخے گا اور خدا قسم کر کے آنا یہ سفید ریس بابیا کو پوچھو اس گل کی گواہی دے گے مینو ایک بابا آدھا پہ آتا ہے پتر کی تینوں بربادی کی داستان سناوا آدھا ساڈا زمانہ سی جدو باہر کم کر کے آتے سن تو دروازے چلنا چھوٹا دروازے کھلوتا ہوں نال وٹا پیا آدھا سا سامنے نگاہ تو منجی سامنے پی ہوتی سی بسترا ہوں منجی نال پانی والا لوٹا بھی پیا ہوں سوٹا اس واسطے ہوں کہ سا شوہر جی آدھا سانو مارنا چاہے تو سوٹا لگنا جی پچھوں کوئی رلا پیش کرنی ہے روٹی پیش کرنے تو بعد ہاتھ بن کے کھلو جائے توجہ ہے انہیں آخیا اج کل شوہر جانا تو گھنٹہ باہر کھلوتا رہتا گیٹ نو تالا ہوتا ہے پہلے تو بی بی صاحبہ کا نمبر ہی نہیں ملتا بزی جی ہوتا ہے جدو نمبر ملے وہ کتنے وہ میں فلانی تھان بیٹھی ہوں تو چابیاں کتنے نہیں میرے کول نے تر گھنٹے ویٹ کر رہا ہو شور کھلوتا ہے یہ وقت نہ آ بھی گیا ہے بی بی پاک چھٹی پی ہے وہ گرم آ رہی ہے کوئی ٹکر روٹی بھی ہے وہ اندر خریدر اس پہ یہ چال یہ بی بی یا بلائے جی خوف خدا کیا اپنا شو کر دے خدا کی قسم کر کے نا جی وہ بھی نا ترقی ہے اج کل پردے دار خاتون لبن واسطے دنیا چھاڑنی پہ وگرنا وگرنا کون چاہتا ہے بھائی یار میرا رشتہ اپنی برادری چ نہ ہو میرا رشتہ دوروں سفری معاملات آنا جانا سارا کچھ لیکن جہاں بندہ دین آتا یار چلو سفر قبول ہے یہ تھوڑا چھوٹا آداب ہے جہاں لانا تلا آداب ہے وہ بچتا ہے کیوں کہ مومنٹ جانتا ہوتا ہے کہ جنہیں ہر کمینے کی جتی کی نوک کھدی ہے وہ میرے نال کی کرے شاید شادی کی گل سنا مسلح الدین شاید شادی شرادی آپ نے فرمایا نبی دو عالم نے عورت نو پردے کا حکم کیوں دے کی حکمت بیان فرمائیے آپ فرما نے فرمایا تا کر کے فرمایا سپ آتے نے دو قسم دے سپ جان دے کبھی وی کے بھی آیا جی کی ہو وجہ دریاو نریاو چوکھے ہونے خصوصاً ریتلے علاقے آ کے چوکھے پایا ج ایک سپ چھوٹا ہوں ایک وٹا ہوں وڈے سمندر چل جاتے فرما نے فرما سپ دو قسم کے آتے نے ایک وہ ہوں جا باہر رہتا وے ہر جی ٹھوکر کھانا فرمایا جڑا ہر جتی ٹھوکر کھانا پانی تو باہر رہتا اندر کدی موتی نہیں بنتا تے جے موتی بھر بھی جاوے تے لوگ نو خام کر کے بلاوندے نے کہ خام موتی ہے تے خام موتی دی ایک ٹکا نہیں قیمت ہوندی فرمایا جڑا دوسرا سیٹ ہے نا وہ سمندر یا دریا کے سینے میں ہوتا ہے سبحان اللہ وہ پانی تہ لکیا پیا ہوتا ہے بعد پانی کیوں نکلتا ہو سکار گلوکار ہاں یہ کوئی تین بابا فرید نہیں دسے گا کوئی کٹ کے لگا بخا کوئی لیا کٹ کے گنج بخش کروا بندے وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ موتی والی سب آپ سے رولی پی ہے بازار یہاں کی بولتے

بیج بھی آلہ ہوئے جی بھی خاتون جنت کے نقشے سے ہوئے تو کرما والا بھی تو ہے کرار شیخ شادی فرما نے فرمایا عرب کا ایک گروہ سی چوراں کا کام سی چوری کر کے جا پہاڑ کے ٹیلے میں چڑھ جانا تو اتنے جا کے بہ کے کھانا ترنا رگنا بادشاہ نے کسی شکایت کی بھائی لج پالا چور پورا کرو ہوئے سانو تو لٹی جانے نے کھادی جانے بادشاہ بندے بھیجے فوج بھیجی انہوں پڑ لیا آ گئے چوران کا گروہ خرید کے اندر جناب علی بادشاہ نے حکم دیتا سارے دیا گردنا لا دو ایک نوجوان سی گل سنی ہوئے وزیر دا دل آ گیا بڑا خوبصورت نوجوان سی وزیر کھڑ کا بادشاہ آدشاہ بہ نام کردیت کر سکتا وے یہ سدھر جائے سی آخر لگا بری سپا کے پتر کدی متر نہیں بنتے یاد رکھی ہوشیار انہیں آخیا ساڈے اس گلومے بادشاہ سی چور وہ تو سارے جناب سارے نقد کیا ہوا سی میں وزیر کے گھر ستا پیا تو یہ کو میرا کام تو نہیں نا باہر اٹھے خنجر چکے پہلے وزیر صاحب کی گردن چھڑا وزیر گیا وزیر تو بعد بیگم صاحب بیگم صاحب تو بعد بچیاں قتل کر کے سارا مال چک کے ہی پہاڑی تے جا ابا پاک بہت ہوتا سی بادشاہ خبر لگی بادشاہ کھن لگا یہ بولا سی جی، یہ بن جائے لیکن مالک ان سارے خبر وہ تو وقت وقت اس جاندہ حدیث پاک کے اندر آیا مرو سبیا حکم کن پوری حدیث پاک بڑی لمبی ہے حکم دو تم اپنے بچوں کو نماز حکم دو تم اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوتے ہیں جب وہ ہاں سات سال جب دس سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑا جب بالغ ہو جائے نماز نہ پڑھے گھر سے نکال مالک دل لگے آوٹ ہے اس کی مرضی نٹنا پر تھا سات نہیں فرما بردار ساڈا بنے مولا سونے نے فرمائے تو اپنا فرما بردار بناو لگتا کھڑا رہے میں نے لیا تھی کر لکھا کھواوا کیوں نہ غالباً دو کے تین دفعہ بیان کیتا ہے میرا ایک وقت موضوع ہے اولاد کی تربیت تو کملا جب تک اس کی تربیت کیونکہ شادی کا مقصود آدم اولاد اولاد کی تربیت جی دین کے مطابق نہ کی ہوں تو آخے گا کیون دین دے مطابق توجہ آئے ہوئے سبحان اللہ آخری گل سنا کے گل حضرت سید ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے نبی دیتا ہے نبی بیٹا عطا فرمایا حکم آیا ابراہیم یہ چھڈ دو الگ ہو جاؤ یا رب جلیل میرا حکم وادی چھڑ دیتا نہیں ایسی وادی جیتے کچھ ہے وہ بھی نہیں چھڈ کے جا رہے ہیں دعا کہڑی ہو رہی دعا فرما نے فرمایا ربنا ليقيم الصلاة فجعل رفيدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمر پھر وقت دسے گا تے گا تے گا کمی آر آخری بولن دے قابل ہوئے اما پاپ نو فرما نے آپ نے فرمایا اما جی آج خلا شہر کی ضرورت ہے بچوں کی عادت جدو بھی شہر کی لوڑ پہنی ہے یا اما کا دروازہ تو یا آپ کا دروازہ ہوں بی بی پاک سی ہو جنہیں دروازہ دیکھا سی روانہ بی بی پاک فرما لب جاتی ہے ہوں بچہ کوئی شہ منگے بچہ پیسے منگے ان جیب کے سیدھے دے دے یہ بھی ایک طریقہ ہے ان رب والے پاس ولا کے دینے یہ بھی ایک طریقہ ہے صرف طریقے فرق ہے مگر جس ذہن کے اندر دین مصطفیٰ کی محبت ہو یہ کھوپڑی چنگریز کی مفت کھڑی ہوگی کتنے بولنا بول بولنا آ فرمایا نے وضو کرایا وضو کا ون سکھایا وضو کرایا مسلا بچھایا فرمایا ادھر سجدے کو آیا ادھر مسلے شہر سجدہ کر کے اٹھے اجے تو چھوٹے نے نا اجے تو پتہ ہی نہیں بھائی سجدہ کنو کرنا ہے اجے تو مکلف ہی نہیں ہے پر اما پاک فرض اپنا پورا کر تاکہ جب سمجھ والا ہوگا تو پورا لگا کھڑا سجدے چھے اما جی کتنے فرمایا ویس مسلے تھلے آئی نہیں پی تھلے تھے شہر شہر آئی پی ہے چسکا پی گیا وقت مطلب- آیا حضرت سال بن عبداللہ تشری سرکار جوان ہو گئے جوان ہو گیا تب اللہ بن چکے اما پاک گھر نہیں گھر موجود نہیں ہے نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھی سجدہ کیتا وے سوال کیتا وے یا مولا اگے پاک سی اج اپنی رحمت دے اما پاک جب گھر آئی نے ویخ جنت دے عجیب تحفے جنت دے پھل جنت دے کپڑے جنت دے مشروبات آپ نے مسلے دے گرد کھیل کر کے پی اما پاک ویخ حرام جدھر بھی پھیرے گا پھر جائے گا لیکن جدو یہ بن گیا پورا ترنا یہ پھر تو آخ گا یہ پھر جائے توجہ نہیں یہ فرمائی پھر نہیں پھر پھر یہ پھیرن کی تو کوشش کرے گا تو خود ٹوٹ جانا یہ نہیں کرے گا اس پاک کے اندر آئے کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی فطرت اگر فطرت تبدیل کرنا چاہو گے تو خود تبدیل ہو جاؤ گے وہ کی مقصد ہے جو یہاں دیا ہڈیاں رچ جائے گا پھر بس وہ ختم وہ تبدیل اج وقت ہے اج سدھار ہے تو رب رسول میرا چاہ اجے بھی بڑا وقت لیکن جب اک بند ہو گئی پھر وقت مک جائے ہے پر کتوں آن ماوا کتوں آن بیبیاں کتوں وہ پیو تینوں امام مالک استاد کی گل حضرت ربیہ بن عبد الرحمان حضرت ربیہ سرکار یہ وہ بندہ ہے جڑا امام مالک دا استاد سی امام مالک پتہ کون ہے شریعت کا امام ہے فقیر سد کے جا حسن بسری کا بھی استاد بسری وہ بندہ مولا علی نے رنگ لایا حضرت ربیا سرکار ہوں اما پاک نہ کمال وے حضرت ربیا سرکار اما پاک دے پیٹ مبارک کچھ آپ دے سرکار جہاد چلے گئے جہاد کردیا کرتے پر جدو جہاد جان لگے تی ہزار شرفیاں تی ہزار شرفیاں اپنی گھر والی دے گئے فرما لگے میرے مال کی حفاظت کرنی جہاد پہ چلے گئے اتفاق لال ستائی سال گزر گئے جہاد جو فرمایا تو با اتفاق کہنے کا بنے بھائی ستائی سال کن قربان من ستائی سال ادھر حضرت ربیہ سرکار کی پیدائش ہوئی والد گرامی کوئی نہیں اما پاک نے وہ اپنے شوہر والا مال چکیا جی اج کوئی شوہر بی بی پاک نو دے جائے نا ہزار روپیہ واپسی تو وہ پکوڑے سموسے کھا نہیں بیٹھے ہوں اپنے شوہر والا مال چکیا اکلا میرے آخر کے حکم کوئی ایویں تھوڑی حکمت ایک ایک حکم چلارا حکمت ہے بے شک بی بی پاک نے مال چکیا شوہر والا تی ہزار سرفیاں کاشت بلایا عالم دین کا بندوبست کرایا اپنے بال کی تعلیم کا نظام چلایا ستائی سال گزر گئے سرکار ستائی سال سے ہو گئے عبد الرحمان سرکار بھی واپس آ گئے ہوں آ کے لوگوں تو پوچھ پوچھ کے یار عبد الرحمان کا گھر کے ستائی سال اس کی بھی تبدیلی آ گئی اپنا گھر پچھلے پچھلے پہنچے نے دروازہ کھٹ جائے اندر نوجوان خوبصورت ہوئے آپ نے اندر جان کی کوشش کی نوجوان نے اتنے ہی جان سرکار بھی حیران ہو گئے آخر لگے ایک کون ہے مینو میرے گھر روک لے کیونکہ جدو دے جمے سن ویکیا تو ہے پر سلام ہوئے اس پاک بی بی دی عظمت جنہیں والد دی غیر موجودگی ان کا فل تیار کیا ہوں مکالمہ چل پے بحث مباحثہ ہو گیا آپ فرما نے یہ میرا گھر ہے اتوں آخنا میرا گھر ہے بس ایسے ہی بحث کے اندر اندروں بی بی پاک تک کمال گئی ہے انہوں نے نگاہ ماری ہے نگاہ پی ہے اپنے شوہر کے چہرے سے کے اٹھیاں نے نس کے گئی نے دروازہ کھولیا اپنے پتر نو اندر بلایا آپ فرمایا نے پترا تیرا من جی نے والد کا لفظ آیا نا ہاں امام مالک کا استاد سی ہاتھ جوڑے نے سر قدم چ جا رکھا ابا ہزور فرمایا جی پتا ملاقات ہوئی باپ بیٹے بیٹھے تھے آپس کے اندر گلیں ہوئی تھوڑی دیر بعد بیٹا وے ابا جان جی اجازت ہوے میرے درس کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں بیٹا اٹھ کے چلا جائے مسجد نبوی شریف ممبر لگا پہ لکھان کے حساب نال مجمع درس دے رہے ہیں آپ نے بڑی کوشش کی تھی پر نہ پچھان نہ پچھان ہوئی سبحان اللہ آلمان شان ہی بیٹھے سن آپ نے کسی بندے کو جا پوچھا وہی یار امام مالک بیٹھا امام مالک تھے انہیں آخیا ہوئی ہوں وہ عبد الرحمان ستائی سال بعد جب واپس انہیں آخیا ہونے جانے ایک عبد الرحمان نامی بندہ سی جہاد خوش ہوئے کہ چھال ماری ہے تو ڈگ پہ کیوں وہ تین دکھدار لوگ بس وہاں کا مقصد پورا ہو گیا انہیں آخیا بیٹا اس قدر اتنے پہنچ گیا اور کی چاہیے نسدے نسدے گھر آئے گھر آ کے آ کے اپنی گھر والی بی بی پاک نے متے مبارک سے بوسا دے خوشی خود بیٹھا تو پتر پتر کسی کسی کسی دھی ابا ایڈا بن گیا دے کے بول نہیں سکتا میں آخیا جی ابا رے آؤں تو بول یہ تو بن گیا کو ابا ہوتا تو سمجھا سی یہ تو بن گیا ڈیڈی

رب سونا دینا ہے اصا چک کے یہودی کے حوالے کر چل بھائی تین اپنا شگرد بنا وہ جدو ہر شاید ڈبل کر کے آدھا نا پیو نے ڈبل کر دتیج ہمیشہ جیو کی تربیت ہونی ہو میں پھر نتیجہ ملنا ہاں؟ سواد اللہ سونا شالا سان تو فرما محفل شریف کی مناسبت لحاظ رکھتے ہوا ہاں۔ چند گلیں جناب نے سنائی نے مولا سونا میرے ٹوٹے پٹھے الفاظ کبو چبر مل کا ستا چبلا ندیم صاحب ہاں۔ اور یہاں کے پورے خاندان یہاں کے بتیجے اور بتیجے کی شادی بخیر انجام فرما کے جوڑے مچھڑی کے مطابق رہن سہن کی چوکی کتا کرنا میرے دوست حکم فرما رہے سن میں بالکل موڈ سے کوئی نہیں سکتا پر تھوڑا حکم سمجھ کے تین بار شاد کلام چاہیے پیروار شاہ شاد فرمایا بچے